حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جنابت کی حالت میں ٹھہرے پانے کے اندر غسل نہ کرے سنن نسائی حدیث نمبر 396